الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا معاذ الاسلامي کہیں نماز کا کہیں روزے کا کہیں ذکر کا کہیں شکریہ کا کہیں صبر کا حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو تلقین کرتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں مومن اور مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا مخاطب ہے اللہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے تو کافروں کو کہیں گے پاک صاف رہنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب مطالبہ مومنوں اور مسلمانوں سے کیا ہے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یا آمنو باللہ و رسولی اے وہ لوگ جو مومن ہو چکے ہو جو ایمان لا چکے ہو جو لوگ مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ سمجھ کے باہر اس بات جو آدمی کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو کہیں کہ تم کپڑا پہنو جو آدمی کھانا کھایا ہوا ہے اس کو کہیں کہ تم کھانا کھاؤ جو آدمی سفر کر رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر اسے کہیں تم سوار ہو جاؤ جو آدمی بیان سن رہا ہے اس سے کہیں کہ تم بیان سنو گلی میں جانے والی عورت گزرنے والی عورت سے کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے تو ننگا ہے اسے کہا جائے کپڑا پہنو تو بات سمجھ میں آتی ہے جو بھوکا ہے اسے کہا جا رہا ہے کھانا کھاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے آدمی کھایا ہوا ہے پہنا ہوا ہے سواری پر سوار ہے اور اسے دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ اگر یہ کہتے وہ لوگوں جو کافر ہو ایمان لے کر آؤ بات سمجھ میں آتی اے وہ لوگوں جنہوں نے شرک کیا وہ ایمان لے کر آئے تو بات سمجھ میں آتی اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول کے اور قیامت کے منکر ہو قرآن شریف پر جن کا ایمان نہیں اللہ کی کتابوں پر جن کا یقین نہیں آمین و و رسولی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اللہ مانتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آئے ہو یا جو الدین آمنو کو جو ایمان لے کر آئے ہو آمین و و رسولی پھر سے ایمان لے کر آؤ یہ کلام پاک کی آیت ہے مبصرین کرام نے اس کے مختلف توضیحات لکھی ہیں اور تشریحات لکھی ہیں کہ صاحب ایمان کو جو ایمان پہلے سے لا چکی ہے قوم اللہ تبارک تعالی کیا چاہتے ہیں تو کسی نے کہا اپنے ایمان کی تصدیق کرو یعنی آدمی کپڑا پہنا ہوا ہے اور کپڑا پھٹا ہو گیا پرانا ہو گیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ننگا ہے اسی کو دھو کر یا اسی کو صاف کر کر سی کر پہن لو ایک آدمی کھانا کھایا اچانک فون آ گیا اچانک اس کا دوست آ گیا اچانک اس کی ماں اور باپ کے مرنے کی اطلاع ہو گئی اور کھانا تو کھایا ہے آم کو نہیں لگا اس کی طبیعت کو نہیں لگا دو دیوالے تین دیوالے کھا کر اٹھ گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی کھایا کھایا تو ہے لیکن صحیح کھا کر صحیح طریقے سے نہیں کھایا تو یہ بات علماء کرام مطلب بیان کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے ایمان میں کمی ہے ان کے ایمان میں نقص ہے ایمان لے کر آئے لیکن نماز نہیں پڑھتے ایمان لے کر آئے آخرت پر یقین نہیں ایمان لے کر آئے دنیا سے محبت ہے ایمان لے کر آئے مال متا سے محبت ہے ایمان لے کر آئے جنازہ دیکھتے ہیں اپنے جنازے کی فکر نہیں ایمان لے کر آئے قبرستان پر سے گزرتے ہیں اپنی قبر کا وجود اور تصور اس قبرستان کے اندر نہیں سمجھتے ہیں دوسرے مرتے ہیں دفن ہوں گے جنازہ جاتا ہے سمجھتے ہیں دوسروں کا جنازہ جا رہا ہے کبھی دل کے کسی گوشے کے اندر یہ خیال نہیں آتا یہ بات نہیں آتی کہ اس جنازے میں میں بھی ایک دن سوار ہو کر جاؤں گا قبرستان پر گزرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں آتا میری اما بیمار تھی جو مر گئی میرا دادا بیمار تھا عمر ہو گئی مر گئی مر گیا اب اپنے بارے میں دل کے کسی گوشے میں ادنا حصے میں یہ تصور نہیں کہ اس قبرستان کا پیمن کبھی میں بھی بننے والی ہوں کبھی لوگ یہاں مجھے دفن کر کر اوپر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے یہ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہیں ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے وہ قبر کی پکار سنتے ہیں ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے کپڑا پہنتے وقت کپڑ پہننے کا تصور کرتے ہیں ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے غسل کرتے وقت غسل موتا کا یعنی مرنے کے بعد پانی نہائے جانے کا تصور کرتے ہیں آج میں پانی نہا رہی ہوں یا نہا رہا ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق پانی میرے جسم پر نہیں ڈالا جائے گا آج کمکما پانی آج کھولتا ہوا پانی آج گرم پانی آج شیمپو لگا کر آج امپورٹنٹ صابن استعمال کر کر لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ بیری کا پتہ ملا ہوا پانی اور خوشبودار پانی ہوا میری مرضی کے خلاف میرے جسم پر ڈالا جائے گا آج کپڑے پہن کر میں آئینے کے سامنے بکر کے ساتھ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ میری مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے ایک سفید کفن کی چادر میرے جسم پر لپیٹ دی جائے گی آج میں مرضی کے مطابق کار میں جانا چاہوں جاتا ہوں آٹو میں بیٹھنا چاہوں بیٹھتا ہوں بی ٹی ایس بس میں جانا چاہوں جاتا ہوں اور کوئی رشتے دار بچے سے شوہر سے بھائی سے کہا لے جا کر چھوڑ دیتا ہے جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک وقت وہاں آئے گا کہ مجھے لوگ زبردستی قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور میری زبان سے یہ بات نکلے گی لوگوں ابھی رکو کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو اسی کو اللہ نے کہا میری مائیں اور بہنیں یا جو لذیذ و رسولی اے وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہو تم ایمان کے اندر ابھی مکمل نہیں ہو اس آدمی کی طرح جو کھانا کھا رہا تھا ماں کی موت کی آ گئی وہ کھانا چھوڑ کر چلا گیا حقیقت میں کھانا تو کھا چکا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نیوالے توڑے روٹیاں توڑی اور نیوالے چبائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانا صحیح معنوں میں نہیں کھایا ایک عورت کپڑا پہنے ہوئے ہے لیکن وہ ننگی ہے یعنی اتنا چست ہے اور ٹائٹ ہے کپڑا اور جگہ جگہ جسم میں اتنا کھلا ہوا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کپڑا تو پہنی ہوئی ہے لیکن حقیقت کے اندر ننگی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو آخر اس ایمان کا فائدہ تمہیں کیا پہنچ رہا ہے کیا یہ ایمان تمہیں خبر کی یاد دلا رہا ہے کیا یہ ایمان تمہیں موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلا رہا ہے کیا یہ ایمان تمہیں قناعت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے قناعت کیا کہتے ہیں جتنا مل گیا اتنے پر صبر کر کر زندگی گزار لینا کیا ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے دیا بس اللہ کا شکریہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں گھر خاص ہو جائے ایک بنگلہ ہو جائے شوہر ہارٹ کا بیمار ہے بی پی ہے شوگر ہے دل دل میں خدا جانے کب لڑک جائے اور اس کے جانے کے بعد میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہو کل جو خدا پال رہا تھا آج جو خدا پال رہا ہے شوہر کے جانے کے بعد کیا وہ خدا نہیں رہے گا ماں باپ کے جانے کے بعد کیا وہ خدا نہیں رہے گا کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہار نہیں ہم نے جب کلام پاک کو کھولا تو کلام پاک میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے پوری دنیاؤں کا پالنہار ہے وہ سام کو وہ بچھو کو وہ مچھلیوں کو وہ جانوروں کو وہ فضا کے پرندوں کو وہ آسمان کے فرشتوں کو وہ زمین کی مخلوق کو وہ آسمان کی مخلوق کو پال رہا ہے جو اللہ اتنے بڑے عالم کو پال رہا ہے سورج کروڑوں سال سے گرمی پھینک رہا ہے آج تک اس کی گرمی کم نہیں ہوئی چاند چاندنی دے رہا ہے اس کی چاندنی کم نہیں ہوئی سورج کے اندر انگارے بھڑک رہے ہیں ان انگاروں میں کمی نہیں ہوئی کون ہے جو سورج میں انگارے دینے والا ہے کون ہے جو چاند میں روشنی دینے والا ہے کون ہے جو ستاروں میں چمک دینے والا ہے سورج کتنا بڑا ہماری دنیا سے سینکڑوں گنا بڑا ہے چاند ہماری دنیا جتنی ہے اتنا بڑا چاند ہے ستارے ہماری دنیا سے کئی گنا بڑے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں اللہ سب کو روشنی دے رہا ہے جانوروں کو غذا دے رہا ہے گلی کے کتے کو ہڈی دے رہا ہے اور گلی میں پھرنے والے خنزیر کو برے جانور جسے کہتے ہیں سور کو اللہ روزی دے رہا ہے اللہ کا کلمہ ہم پڑھیں اللہ کا قرآن ہم پڑھیں اللہ کے دین پر ہم چلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا فریضہ انجام دے اور اللہ ہمیں دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا یا آمنو اے لوگوں ایمان لے کر آئے ہو ایمان کھوٹا ہے تمہارے ایمان میں کمی ہے اللہ کو رازق سمجھو اللہ کو قادر سمجھو اللہ کو نفع دینے والا سمجھو اللہ کو نقصان دینے والا سمجھو اللہ کو بیماری دینے والا سمجھو اللہ کو شفا دینے والا ہمارا ایمان ہے خدا ڈاکٹر کے پاس گئے تو اللہ ہمیں ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے اللہ نہیں دیتا ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے دوائیاں ہمیں شفا دیتی ہیں میری مائیں اور بہنیں یہ ایمان ہے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا بہت بڑے بزرگ باعث گستاخی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی قطب بہت بڑے اللہ والے اللہ نے کہا جب قبر کے اندر گئے سوال ہو گیا جواب ہو گیا کہا کہ جنت میں جاؤ اب جنت میں جانے لگے تو اللہ نے روک لیا کہا کہ تم نہیں جا سکتے ایک سوال کا جواب دو گے تو جاؤ گے بار گسامی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اے اللہ کیا بات ہے اللہ نے کہا اس رات کا باجرا کیا ہے تمہیں یاد ہے وہ رات دودھ والی رات بار گستاوی رحمت اللہ نے گھبرا گئے کہا اللہ کیا ہے فرمایا کہ دیکھو جب تم رات میں آئے تھے لوٹ کر اور گرم کرنے کے لیے دودھ وقت نہیں تھا تو تم نے کچے دودھ کو پی لیا دودھ کو ابال کر ٹھنڈا کر کر پیا جاتا ہے یا گرم پیا جاتا ہے جو بھی ہو لیکن پینے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ ابالا جاتا ہے تم نے پی لیا اور صبح میں پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا رات کو میں نے کچا دودھ پی لیا تھا اس لیے میرے پیٹ میں درد ہوا اے باعزید کیا اس رات کو میں نہیں تھا تم نے اپنے پیٹ کے درد کو کی طرف منسوخ کر دیا کہا کہ دودھ نے پیٹ کا درد دے دیا تو کیا دنیا کی کوئی چیز بیماری بھی دیتی ہے کہاں چلا گیا تمہارا ایمان میری مائیں اور بہنیں حضرت باعزید مستعفی رحمت اللہ کے علیہ ہونے لگے گڑ گڑانے لگے اے میرے باری تعالیٰ یہ میرے کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ بیماری کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی چیز دیتی ہے لیکن میں نے دل میں یہ بات سمجھی میں تو نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی کچا دودھ پی لے تو بیماری ہوتی ہے میں نے یہ کہا ہے اللہ تیری قسم ہے میرے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے منتیں سماجت کرنے لگے میری مائیں اور بہنیں ایک ایک دین اللہ والے اپنے پیٹ کے درد کو دودھ کی طرف نسبت کر دی کہا کہ کچے دودھ پینے سے پیٹ کا درد آ گیا اللہ نے پکڑ لیا ہم یہ سمجھے کہ روپیہ ہو تو عزت ہے مال ہو تو عزت ہے بنگلہ ہو تو ہماری شان بلند ہے تو اللہ دینے والا نہیں اللہ نے کلام پاک میں تو پر اللیل فی النہار و تو المیت من الحی اے اللہ تو دن میں سے رات کو رات میں سے دن کو اور زندہ سے مردہ کو مردہ سے زندہ کو وہ تو من تشا وہ تو من تشا جس کو عزت تو دیتا ہے چاہے اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کرتا ہے اللہ عزت دینے والا اللہ ذلیل کرنے والا ہم اپنے دلوں کے اندر یہ یقین رکھیں کہ مال ہمیں عزت دیتا ہے دولت سے ہماری شوق بلند ہوتی ہے اور بنگلوں سے ہماری عزتیں بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں گیا یا و رسولی اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اذان ہوتی ہے ہمارا ٹی وی بند نہیں ہوتا ہمارا ایمان اگر ہوتا ہمارے گھروں میں ٹی وی داخل ہی نہیں ہوتی مسجد میں نماز چلتی ہے اور مسجد کے پڑوس میں ہمارا مکان ہے اور ہمارے گھروں میں ڈرامے چل رہے ہیں ہمارا ایمان ہوتا ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو ایک طرف اللہ کے گھر میں عبادت کی جا رہی ہو ایک طرف بلال کا نائب حیال الفلاح حیال الفلاح آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف بلا رہا ہو اور ہمارے سر پر پٹا نہ ہو ہمارا سر ڈھکے نہیں یہ ایمان ہے میری مائیں اور بہنیں ہمارا ایمان اور ہمارے دل کے یقین کی کیفیت کیا ہے نہ نمازوں کی پابندی ہے نہ پردہ ہے نہ حیا ہے نہ جھوٹ اور سچ کی تمیز ہے نہ حلال اور حرام آمدنی کا فرق ہے جو آیا لے لو جیسے بھی لائے کسی کو ڈبا کر لائے کسی کا قرض مار کر لائے کہیں رشوت سے لے عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی گھر میں پیسوں کی ریل پیل مال اور دولت کی ریل پیل ہونی چاہیے یہ ایمان نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں ایمان اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا صحابہ کی طرح ایمان ہمارا بن جائے اور نبی کے غلاموں کی طرح ایمان ہمارا بن جائے اللہ نے فرمایا تم ایمان لے کر آؤ ایسے جیسے حضرات صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے ہم ایسا ایمان لے کر نہیں آئے ہم تو اپنے طور سے ایمان لے کر آئے مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے مسلمان بن گئے اور شیخوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے پٹھان بن گئے سیدوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے سید بن گئے بیگ کے خاندان میں پیدا ہو گئے بیگ بن گئے اور شاہوں کے خاندان میں پیدا ہوئے شاہ بن گئے کوئی بیگم کسی عورت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی خانم کسی عورت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے خانم کی خاندان میں پیدا ہوئی عورت تو خانم بن گئی بیگم کے خاندان میں پیدا ہوئی بیگم بن گئی سیدہ کے خاندان میں پیدا ہوئی سیدہ بن گئی ایسے ہی مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئی مسلمان بن گئی مومنوں کے خاندان میں پیدا ہوئی مومنا بن گئی لیکن ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اس کا ذائقہ ہم نے چکا نہیں ذائقہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے چکا کہ جب وہ چکے تو ان کے سینے پر چٹان رکھی گئی اور انہیں مکے کی سخت ترین ریتیلی زمین کے اندر گیا تو انہیں زبان سے احد احد نکلا کرتا تھا انہیں اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا دنیا کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ستاتی تھی شیب ابھی طالب کے اندر صحابہ کرام چمڑوں کو پانی میں بھگو کر کھانے میں لذت آتی تھی ایمان کی حالت میں پتے چبا کر کھانے میں ایمان کی حالت میں لذت آتی تھی اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے میں مزہ آتا تھا جسم کے ٹکڑے کرا کر اپنے آپ کو تڑپانے میں مزہ آتا تھا روزی کی حالت میں بھوکا پیاسا اپنے آپ کو تڑپانے میں مزہ آتا تھا اللہ کے یاد میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز اتنی لمبی پڑے کہ پیر در ورم آ جائے اور جو ہے پرندے یہ سمجھنے لگے یہ پتھر کے مجسمے ہیں ان نمازوں میں ان کو لذت آیا کرتی تھی میری مائیں اور بہنیں آج ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں ہے آج ہمیں ذکر کرنے میں مزہ نہیں ہے آج ہمیں جنت اور جہنم کے واقعات پڑھنے میں سننے میں مزہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتے مومن ہوتے تو ہم ایمان کی قدر و قیمت کو امان کی قدر و قیمت کو ایک لفظ اللہ کی قدر و قیمت کو ہم پہچانتے سبحان اللہ کی قیمت کو پہچان دے یہاں مجلس میں آنے کی قیمت کو پہچان دے سر پر دوپٹہ ڈالنے کی قیمت کو پہچان دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی قیمت کو پہچانتے بس یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا سیدہ کے خاندان میں پیدا ہوئے تو سیدہ ہو گئے خانم کے خاندان میں پیدا ہوئے خانم ہو گئے بیگ کے خاندان میں پیدا ہو گئے بیگم ہو گئے ایسے ہی مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو کر مسلمان ہو گئے اللہ نے فرمایا یہ نہیں چلے گا کھوٹا سکہ ہے یہ ایمان اور اسلام جو خاندانی ہے یہ کھوٹا سکہ ہے منو بی ماں امن تم بھی فقت ہی میرے اللہ نے کہا صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے اس طریقے سے ایمان لے کر آؤ بلال کی طرح سمیہ کی طرح زنیرہ کی طرح حضرت عمر کی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی طرح یہ ایمان لانے کے بعد دنیا کی کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی ایمان لانے کے بعد آخرت کی فکر ہمیشہ سوار رہتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا پانی کے اندر شہد ملا کر دے دیا گیا اور ٹھنڈا پانی دے دیا گیا نہ شہد حرام ہے نہ ٹھنڈا پانی فریج کا کولر کا پینا حرام ہے جائز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لیا پانی پینے کے لیے جب دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہے اور پانی میں شہد ملا ہوا ہے رونے لگے اور ڈرنے لگے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے امان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہو جیسے اللہ نے کافروں کی جنت دنیا میں بنا دی اور کافروں کی موج مستیاں اللہ نے دنیا کے اندر دے دی آج میں نے سادہ پانی مانگا اور پانی کے ساتھ شہد مل کر آ گیا کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ناراض ہو کر اللہ نے کہا ابو بکر تیری نماز کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیتے ہیں تیری زکات اور تیرے روزے کا بدلہ ہم تجھے دنیا میں دے دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رب نارا میرا رب ناراض ہو کر دنیا میں میرے اعمال کا بدلہ چکا کر آخرت میں ابو بکر کو خالی ہاتھ رکھنا چاہتا ہو میری مائیں اور بہنیں ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اونچا مقام سب سے اعلیٰ مقام سب سے افضل مقام پانے والے ہیں یہ ابو بکر صدیق ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جنت میں جانا چاہیں گے لیکن یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں میری مائیں اور بہنیں کہ جنت کے دروازے ابو بکر کو بلائیں گے اے ابو بکر تو میرے دروازے سے داخل ہو جا میری شان بڑھ جائے گی دنیا میں ایسے ڈرا کرتے تھے آج ہمارے دسترخوان میں دال روٹی ہو اور انڈا نہ ہو گوشت نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے عذاب نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور حضرت ابو بکر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت مل جائے کہیں اللہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں چکا کر آخرت میں محروم تو رکھنا نہیں چاہتا یہ ایمان کا فرق ہے میری مائیں اور بہن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں تشریف لائے اور دیکھا یہ دونوں جہاں کا سردار یہ دونوں جہاں کا بادشاہ یہ سید الانبیاء یہ سید سید الین سید الجن یہ شافی میں صافی ساخیر کیا حالت ہے بوریے پر سو رہے ہیں اور بوریے کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں اور پورے گھر کا جو خزانہ ہے ایک مٹھی اناج سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے گھروں میں کتنا آٹا ہے کتنا چاول ہے کتنا روپیہ کیش ہے کتنا سونا ہے کتنا چاندی ہے بچوں کے بستر الگ بڑوں کے بستر الگ جو جوڑا ہے اس کی میچنگ کا چپل الگ دوپٹہ الگ اس کی جو ہے بنگڑیاں الگ دونوں جہاں کا سردار اور پورے گھر کی کل کائنات ایک مٹھی اناج نہیں ہے اور بوریا اتنا ہے کہ بوریا کے جسم کے حاصل کے چٹائی کے نشانات میرے آقا کے ململ جیسے جسم پر پڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کی اس حالت کو دیکھا فرمانے لگے آقا اے سر و کسرا کے دربار بادشاہوں کے دربار کتنے قیمتی ہیں ایلے جواہرات جڑے ہوئے ان کے خادم ان کے نوکر ان کے باڈی گارڈ کیا عالم ہے ان کا اے آقا رونے لگے حضرت عمر فاروق آپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے دے دیں سال دو سال کے بعد آپ اس کی سسرال گئے اور آپ نے جب اس کا بیڈ روم دیکھا تو دیکھا ایک پھٹی ہوئی چادر ہے اور گھر میں اناج نہیں غلہ نہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں گے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیں گے بیٹی تیرا مقدر ہے کہ باپ جب تیرا تھا اور جب تو باپ کے گھر میں تھی کیسے عائش کی زندگی گزار رہی آنکھوں میں آنسو آتا نہیں آتا تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا کرتے تھے آقا کی جسم اثر پر وہ جسم اثر جس کے پسینے کا ایک قطرہ پوری جنت کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے آقا کا وہ جسم اثر جو جنت کی مٹی سے بنا ہے اس, اس جسم پر آخا کے بوریے کے نشانات اور چٹائی کے نشانات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا جلیل القدر بہادر صحابی رہا نہ گیا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے آخا نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا اب آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں عمر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چار دن کی زندگی ہے کیسے بھی گزر جائے گی ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ تھیلے پر سوتے تھے میرے دل میں رحم آیا آقا تھیلے پر سوتے ہیں تھیلا چکتا ہوگا میں نے اس تھیلے کو دوہرا کر دیا ڈبل کر دیا موڑ دیا آقا تو دیکھا نہیں غور نہیں کیا سو گئے جب تحجد کو اٹھا اٹھے آقا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس نے میرے بسترے کو لگایا تھا کیا تھا میری مائیں اور بہنیں بسترا ایک تھیلا تھا اس تھیلے کو ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی روئی اس کے اندر کوئی محمل کا کپڑا ہمارے پلنگ میں جو چادر ہوگی میچنگ کا تکیا ہوگا اور میچنگ کی کمبل ہوگی کھلا ہوگا کھلا ہوگا لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں دونوں جہاں کا سردار معراج میں گیا فرشتوں کا سردار خالی مت کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھا کھڑا تھا پورے نبیوں کی جس نے عمارت کی اس کا بچھونا کیا ہے ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوہرا کر دیا ڈبل کر دیا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو تاجر کو فرمایا آج کس نے میرے بستر لگایا تھا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا بستر آقا کو اچھا لگا ہوگا تعریف کرتے ہوں گے الگ سے بسترا ڈبل نہیں لگایا تھا روئی کو نہیں لگایا تھا مکمل کا کپڑا نہیں ڈالا تھیلے کو ڈبل کر دیا تھا فرمایا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہی تھی مجھے بلائیں گے اور میری تعریف کریں گے گئی فرمایا کہ حفصہ تم نے اچھا نہیں کیا تم نے پہلے کو جو دوہرا کر دیا تو میری نیند میں غفلت پیدا ہو گئی تھی اب موت تک میرے تھیلے کو دوہرا نہ کرنا چپتے ہوئے تھیلے پر میں زندگی گزار دوں گا میں اس جو ہے بوریے پر جس کے نشانات میرے جسم پر پڑتے ہیں میں یہ چار دن کی زندگی گزار لوں گا میری مائیں اور بہنیں ایمان بنتا ہے تو جس کا ایمان بنتا ہے وہ دنیا کی طرف پھوٹ کر بھی نہیں دیکھتا نہ کپڑوں کی فکر ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صاحب جن کے دور خلافت کے اندر ایک تہائی دنیا اسلامی مملکت میں داخل ہو چکی تھی اور آپ پاتے تھے لیکن کبھی کبھی نماز کو نماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے لیکن کبھی کبھی دیر میں آیا کرتے تھے جب دیر میں آتے تو صحابہ کرام آپ کو گھیر لیتے عمر ٹائم کا خیال نہیں تمہیں وقت کا لحاظ نہیں اتنا لیٹ کر کے آتے ہو اگر تمہارے فاروق علی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں مجھے معاف کرو تمہارے خلیفہ امیر المؤمنین کے لیے صرف ایک جوڑا ہے وہ ناپاک ہو گیا تھا تو اسے بند کمرے میں دھو کر اسی کو چکایا گیا اور اسی کو پہن کر عمر تمہاری نماز کی امامت کرنے کے لیے آ گیا عمر کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا آج اس کپڑے کے سکنے میں دیر ہو گئی معاف کرو مجھے میری مائیں اور بہنیں وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا دنیا میں اس کے لیے دوسرا جوڑا کپڑا نہیں تھا دنیا کی فکروں میں لگنا کپڑوں کی فکروں میں لگنا مال متا کی فکر میں لگنا چہرے جسم بنانے کی فکروں میں لگنا گھروں کی سجاوٹ میں لگنا میری مائیں اور بہنیں ایمان والی کی شان نہیں ہے ہمارا گھر جتنا سادہ ہوگا ہمارا گھر جتنا عام ہوگا اتنا بہتر ہے قیمتی سے قیمتی پینٹ لگانا ماربل لگانا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے ایمان والے قبر بنانے کی فکر کیا کرتے ہیں ایمان والے آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں ایمان والے جنت میں محل بنانے کی فکر کرتے ہیں فنا ہونے والی دنیا میں اور اور اور تباہ ہونے ہونے والی والی دنیا دنیا میں میں نیست و نابود غارت یہ ریت کا مکان تعمیر نہیں کرتے میری مائیں اور بہنیں آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے کنارے کچھ بچے بالوں میں گھر بناتے ہیں لیکن پانی کا ایک تھپیڑا آ کر ان پانی کے اس مٹی کے بالو کے گھروں کو توڑ دیتا ہے بچے یہی ہی کھیل کھیلتے ہیں پیر رکھ کر اس کے اوپر مٹھی جما کر مٹی جما کر بالو جما کر گھر بناتے ہیں لیکن پانی کا ایک تھپیڑا آ کر اس کو ختم کر دیتا ہے بڑا بنائے تو بھی ختم کرتا ہے چھوٹا بنائے تو بھی ختم کر دیتا ہے یہاں دنیا کا تاج محل ہو یا دنیا کا لال قلعہ ہو امریکہ ہو فرانس ہو حضرت اسرافیل کا ایک پھوک کا بیڑا پوری دنیا کو تباہ کر کے کلو بنا رہی افغان وجہ ربی کا دل ولی کرام جو کچھ ہے بنا ہونے والا ہے تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے ایک زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض وافرت وقال الانسان ما اذخا وقال جب زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا یہ مکان زمین دوگوز ہو جائیں گی ایک زلزلے میں یہ مکانات تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے خبر کے مکان بنانے کی فکر کریں جنت میں مکان بنانے کی فکر کرے ایمان والے دنیا کا خیال نہیں کرتے ایمان والے آخرت کا خیال کرتے ہیں اسی لیے اللہ نے کہا یا آمنو اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے تم پھر سے ایمان لے کر آؤ تم ایمان لے کر آتے ایمان مکمل ہوتا تو دنیا سے تمہاری یہ محبت اور آخرت سے یہ دوری اور موت سے یہ نفرت نہ ہوتی اور علماء کرام نے اس کی کیا تشریح بیان کی ہے انشاءاللہ ہم اگلے بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ایمان حضرت صاحب کرام کے ایمان کی طرح بنائے اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واقع محمد ظفر اللہ شہتا دعا کرے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اسے خشپا نصیب فرمائے اور ان کے گھرانے میں خیر و برکت نصیب فرمائے محمد ایوب صاحب اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے شعیب اللہ سراج نثار اقبال فاضل زینت نصاد عب الصاف مصطفیٰ نصار عمران عرفان زبرود نثار احمان بیگم حسینہ آسمی اللہ آئے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت شفا نصیب فرمائے فاضل مصطفیٰ ایوب اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے جس کے اللہ نصیب فرمائے عرفان کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ نصیب فرمائیں شیخ کریم اللہ خشیم اللہ عنر سید شیخ احمد اکبر اللہ تمام کی مفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائیں الحمد جیلا رب روزانہ مسلا والسلام سی نیل مسلی وعلى الی وسام